میرا سوال یہ ہے کہ بیٹے کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو شادی شدہ ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو حج پڑھوانا چاہے تو کیا وہ ماں باپ کا حج جائز ہے وہ ماں باپ کا حج جائز کہلوائے گا آپ اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو بہت بہت آپ کی مہربانی شکریہ جی حسنین بی آر بہن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر بیٹا حج جان بوجھ کے نہیں کراتا یا کرا نہیں سکتا تو بیٹی کرا دے بیٹی کا بھی تو اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹے کا حق ہے ہاں، یہ تو نہیں کہ بیٹا کرائے گا تو ہو جائے گا اور بیٹی کرائے گی تو نہیں ہوگا اگر بیٹی کراتی ہے حج تو یقیناً حج ہو جائے گا بیٹی کا بھی حق ہے لیکن شرط یہ ہے کہ بیٹی کا خامن جو ہے یعنی ان کا دماد جو ہے جو حج کر رہے ہیں وہ اس پر خوش ہو اور اپنی خوشی سے وہ حج کی اجازت دے دے تو پھر بیٹی کو اجازت ہے چونکہ اگر بیٹی کی اپنی دولت ہے تو پھر تو وہ کرا سکتی ہے اور اگر خامد کی ہے تو خامد کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے خامد خوش دلی سے یہ بھی مجبوری سے کیوں بیوی کہے میں اگر میرے والدین کو حج نہیں کراؤ گے تو میں گھر سے نکل جاؤں گی میں چلی جاؤں گی یا یہ کروں گی وہ کروں گی ناراض ہو جاؤں گی یہ نہیں اور مجبور ہو کر وہ کہے چلو جی چلو بابا کرا لو ایسا نہیں وہ خوش دلی سے اپنی بیوی کو اجازت دے کہ تم اپنے والدین کو حج کراؤ اور تو پھر وہ اگر حج کرے گی تو والدین حج کریں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کتا نہیں ہے حج پورا ہو جائے گا قبول ہو جائے گا اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو وہ زبردستی حج کراتی ہے تو پھر وہ حج قبول نہیں ہوگا تو بہو کو یعنی دماد جو ہے وہ اس کو اعتماد میں لینا ضروری ہے جی حسن بھائی جی حسن زیرو حسان